جمیت ہے شاہکار رحمت پروردگار جمیت ہے شاہکار رحمت پروردگار گلشن اسلام ایمان کی کے بہار گلشن اسلام ایمان کی کے بہار اقبال کیا ہے سہر کا ہے سمر فکر سید سے ملے ہیں نسل نو کو بال پر اللہ اللہ چمن میں بھی دبل دل بھی رکھتا ہے ہدایت دیکھ کے یہ وبا جب نیت ہے رحمت پر گلشن اسلام میں ایمان لام میں بہار روح مردہ میں اٹھا کے زندگانی کا خروش قلب کو گرما کے پیدا کر دیے ہیں سر فروش جوڑ کے غیرت کا ہوش اچھی دعوت سر گرو ہے اور باطل سو گوار جمعیت ہے ساتارے رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کے تارا بہار دین کا شہباز پھر آماد پرواز ہے سوز کو بیدار کر دے چھڑ چکا وہ سار غازیوں کو غازیانہ زندگی پہ ناز ہے لشکر اسلام کے گھوڑے اڑاتے ہیں غبار جمیت ہے شاہکار رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کے دادا بہار طاقت الہاد ہر سو مائلے جو رو جفا پاپ لائے ہر سیرت ہے وار سے رسم وفا موجن تینوں میں اس کے انقلاب مصطفیٰ دین کی حرمت پہ کٹنے کو جیالے ہے تیار جمعیت ہے شاہکار رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کی تالا بہار چشم بینا میں لگائے سرمائے خاکے حجاب جذبہ شوق شہادت خوف سے ہے بے نیاز سرے میدان میں ہے شیرا دے خدا ہے ہوشیار جمیت ہے شاہ بل دیکھا گلش نے اس دان میں خون ابراہیم کی جلوہ گری منہ کے بل کو ہے سارے میں مل جائے گی ساری توڑ دیں گے واردن ساتل اس میں ساوری کر رہے رحمتوں کے تاجدار جنبیت ہے شاہ تارے رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کی تازہ بہار آنکھ میں اشک ندامت اور شب بیداریاں دیر پائے استقامت راہ کی دشواریاں زیادہ کرو امامت ہو کفر پہ ٹوٹی قیامت دیکھ کے تیاریاں مومن سے لرزا حیبتوں کے کو حسار جمعیت ہے شاہکار رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کے تازہ بہار توڑ کے ضربے خودی سے کاس رحم و کرم اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی کھا قسم فرض کو پہچانتے ہیں پاس پھر منظم ہو چکے ہیں دین حق کے شاہ سوار جمعیت ہے شاہ تارے رحمت پر بر اسلام میں ایمان کی کے تعداد اسلاف کے پیدا ہوئے ہیں پھر نشان جمیت کے نوجوان وہ بدائے شکت جیسے فجر کی پیاری اذان ایک باغی ہو رہا ہے آشکار جمعیت ہے شاہ رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کے تازہ سازش اغیار سے ملت میں نفرت کا جنون انتشار باہمی عمارت درے امن و سکون نا بد گمانی با سے ہارے کیسا ہے نبوت کو وفا ہوتا دیا جمعیت ہے شاہکار رحمت پروردگار گلشن اسلام میں ایمان کے تازہ بہار حالت مسلم کا منظر ہے بڑا ہی دل خراش بیڑیوں کے دل میں آ ایک بے سو ہر تک سلاش میں تم بجنا کوئی بد نصیبی ہے قیادت ضمیر و بد کمار مدے مقابل دینی کے خاک ساتھ